کریم ہے تیرا نام رب کریم ہے تیرا ہر جگہ فیض عام ہے تیرا ہر جگہ فیض عام ہے تیرا اور بزرگوں نے یہی بتلایا کام ہے تیرا پڑھیے لا لا الہ آج کو محبت سے پڑھے لا لا اللہ محبت کے ساتھ اور بلند آواز کے ساتھ اس کلمے کا ذکر کریں ماشاءاللہ اللہ آپ تو کھانا شانا کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں مل کے پڑیے لا لا مزہ نہیں آ رہا مل کے پڑھیے لا لا لا لا لا لا لا یہ کلمہ نبی سے ہے اور وہ کا جام پلاتا اور یہ مردہ دلوں کو جلاتا ہے پڑھیے لا لا لا ہو لا الا پنجابی میں شاعر کچھ یوں کہتا ہے یہ کلمہ جس پڑیا او تر جاوے گا گونج چاہیے کہو سبحان اللہ یہ آج کا اجتماع محبت سے کہہ دو سبحان اللہ جس او تر جاوے گا جس او تر جاوے گا اے مرن ویلے کم آوے گا اے مرن ویلے کم آوے گا اے قبر تیری چمکاوے گا پڑھیے لا الہ لا ہو لا الا اللہ علا الا اللہ رحمت کی برسات میں اللہ رحمت کی برسات میں اللہ دن میں اللہ رات میں اللہ حمد میں اللہ نات میں اللہ کھیتوں میں باغات میں اللہ کھیتوں میں باغات میں اللہ ایک میں بھی اور ساتھ میں اللہ انجیل اور تورات میں اللہ انجیل اور تورات میں اللہ انجیل اور تو میں اللہ مدنی کی عادات میں اللہ آقا کی ہر بات میں اللہ مدنی کی عادات میں اللہ آقا کی ہر بات میں اللہ سانسوں کی تکرار میں اللہ روح کے نازک تار میں اللہ کی مہکار میں اللہ چڑیوں کی چہکار میں اللہ گلشن میں گلزار میں اللہ چمن میں لالا دار میں اللہ دریاؤں کی دھار میں اللہ سہارا میں کوہسار میں اللہ چوٹی پر اور غار میں اللہ مسجد میں بازار میں اللہ گنبد میں مینار میں اللہ گنبد میں مینار میں اللہ مومن کی تلوار میں میں اللہ گادی کی للکار میں اللہ غازی کی للکار میں اللہ مومن کی تلوار میں اللہ اق تارے کی تار میں اللہ مقتل میں اور دار میں اللہ کٹیا میں دربار میں اللہ پتوں میں اشجار میں اللہ روحوں کے اقرار میں اللہ سوچوں کے انبار میں اللہ باہر اللہ گھر میں اللہ دل میں اور نگر میں اللہ فکر میں اللہ در میں میں اللہ باہر میں اللہ بر میں اللہ شجر میں اللہ تر میں اللہ منزل میں اور سفر میں اللہ ریشم میں اور حجر میں اللہ نظم میں اللہ نثر میں اللہ پیڑ میں اللہ سمر میں اللہ تاروں میں اور کمر میں اللہ بلند آباد سے کہو سبحان اللہ تاروں میں اور کمر میں اللہ تاروں میں اور کمر میں اللہ تاروں میں اور کمر میں اللہ صدیق اور عمر میں اللہ عثمان و حیدر میں اللہ سدی اور عمر میں آپ اللہ کا نام لیتے ڈرتے ہیں یار کیا خیال ہے ڈرتے ہو سبحان اللہ کہتے بھی ڈرتے ہو اللہ کا نام لیتے بھی ڈرتے ہو کلمے کا ذکر کرتے بھی ڈرتے ہو پتہ نہیں کس چیز چیز سے ڈرتے ہو یہ تو بہادروں کی دھرتی ہے کشمیر تو یہ ڈرنے والے لوگ تو نہیں ہیں کو سبحان اللہ حسن میں اللہ نظر میں اللہ صبح میں اللہ شام میں اللہ حسن میں اللہ نظر میں اللہ صبح میں اللہ شام میں اللہ گنچے میں اور شرر میں اللہ شہر میں نگر نگر میں اللہ کعبے کی تعمیر میں اللہ کعبے کی تعمیر میں اللہ کعبے کی تعمیر میں اللہ قرآن کی تفسیر میں اللہ حیدر کی شمشیر تقدیر میں اللہ صبر میں اور شبیر میں اللہ قسمت کی تقدیر میں اللہ عابد کی زنجیر میں اللہ لفظوں کی تاثیر میں اللہ آمنہ کی تقدیر میں اللہ آمنہ کی تقدیر میں اللہ ایشا کی تطہیر میں اللہ ایشا کی تطہیر میں اللہ کے اب سار میں اللہ یعنی کل سنسار میں اللہ پڑھیے لا کے لا لا الا اللہ لا الہ اللہ اور پنجابی میں ایک شعر کہتا ہے کل مینو ورد بنا لے اس کل مینو ورد بنا لے تو اس کل مینو ورد بنا لے تو یاری نہ نبی دے لال تو یاری نال نبی دے لال تو اپنے ستے ہوئے جگا لے تو پڑھیے لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ محمد ال رسول اللہ